دیکھیے وائس وائس وائس اوکے چھ کے چھ باب یاد کرنے ہیں اور سنانے ہیں سارے یاد نہیں ہوئے تو پھر کیسے چلے گا اس لیے تو میں بہت آہستہ لے کے چل رہا ہوں تو آہستہ لے کے چل رہا ہوں کہ آپ لوگ وہ کریں یاد کریں اور چلیں آگے آگے کی طرف دوڑ لگائیں پھر دیکھیے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سلاسی مزید فی آ گیا ہم نے کہا تھا نا کہ سلاسی مجرد کے چھ باب ہوں گے سلاسی مزید فی کے اندر نا نو نو باب آئیں گے نو باب حمزہ وصل والے حمزہ وصل والے یعنی جن کے شروع میں حمزہ کہتے ہیں سلاسی مزید دو طرح کی ہے ایک سلاسی مزید با حمزہ وصل دوسری سلاسی مزید بے حمزہ وصل ایک سلاسی مزید با حمزہ وصل دوسری سلاسی مزید بے حمزہ وصل حمزہ وصل کسے کہتے ہیں وصل کا معنی ہوتا ہے ملنے کے وصل کے معنی ہوتا ہے ملنا ملانا تو یہ کیا ہے ان کے یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا یہ جب درمیانے کلام میں آتا ہے نا تو یہ گر جاتا ہے یعنی پڑھا نہیں جاتا پڑھا نہیں جاتا بعض دفعہ لکھنے میں بھی نہیں آتا اور بعض دفعہ لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں نا اصل میں کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے اسم کہتے ہیں نام کو لیکن جو آپ قرآن میں لکھتے ہیں بسم اللہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہے حمزہ شروع میں لکھا بھی نہیں ہوتا تو بعض لکھنے میں بھی نہیں آتا حمزہ حمزہ وصلی ملانے والا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بعض دفعہ لکھنے تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا الکتاب الکتاب لیکن اگر شروع میں کیا تو کہتے ہیں ول کتاب ول کتاب تو کتاب نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں ول کتاب تو گویا یہ کیا یہ حمزہ وصلی ہے اس کے شروع میں اور یہ پڑھنے میں نہیں آتا نہیں آتا تو یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو حمزہ سلاسی مزید دو طرح کی ایک سلاسی مزید با حمزہ وصل اور دوسری سلاسی مزید بے حمزہ وصل کہتے ہیں سلاسی مزید با حمزہ وصل ان کے نو باب ہیں اور وہ یہ ہیں نو باب ہیں اور وہ یہ ہیں افتعال افتعال جیسے اجتناب اجتناب کرنا افتعال اجتناب کرنا افتعال اجتناب جیسے اجتناب ہے نا یہ وزن اس کا کیا افتعال ہے نمبر دو استفال استفال جیسا کہ استنصار استفال کہ استنصار نمبر تین انفعال انفعال جیسے کہ انفطار انفعال جیسا کہ انفطار نمبر چار افی لال جیسے احمرار احمرار افی لال نمبر آٹھ افا علن افا جیسا کہ نمبر نو جیسا کہ ٹھیک ہے ان کے نام یاد کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے بس جو جو ہم باپ پڑھتے جائیں گے آپ کو خود بخود پتہ چلتا جائے گا کہ ہم کون سا باپ پڑھ رہے ہیں اور کیا وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے اندر کیا ہوگا کہ جی یہ پہلا جو باب آئے گا باب اول افتعال آئے گا اجتناب دوسرا پھر اس طریقے سے چلیں گے تو ہم کل سے باب اول شروع کریں گے افتعال افتعال شروع کریں گے کل سے لیکن یہ مجھے کل تک جو ہے آپ لوگ کوشش مجھے یہ کل مجھے رپورٹ چاہیے اس چیز کی کہ آپ لوگ یہ سنا چکے ہوں پچھلے یاد کر چکے ہوں سلاسی مجرد بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ استعمال ہوگا یہ آپ کی عربی عبارت کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ آپ چل نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو سیگے کی پہچان ہی نہیں ہوگی آپ کو عبارت ہی نہیں ہو سکتی درست نہیں ہو سکتی اس لیے کوشش کرنی ہے اس کے بارے میں کوشش کریں تھوڑی سی ہمت کریں مشکل نہیں ہے مشکل کوئی چیز نہیں ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں تھوڑی سی ہمت کی بات ہے ذرا ہمت کریں ٹھیک ہے آپ وہ کریں گے تو پھر میں اس لیے اب میں اس میں ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ کر لیں تو پھر میں تھوڑا سا آپ کا اجرا کرواؤں گا تیسرا وہ شروع کرنے سے پہلے یعنی اس کا تیسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے علم و صرف شروع کرنے سے پہلے جو آخرین میں تیسرا حصہ ہم نے پڑھنا ہے نا تو اس سے پہلے پہلے میں نے اجرا کروانا ہے آپ کو تو وہ چیزیں تھوڑی سی ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے لیکن آپ کو پہلے چیزیں یاد ہوں گی تب ٹھیک ہے بس آج اتنا ہی پھر انشاءاللہ کل کریں گے باقی چلیے پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ مائک فری ہے